حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پائے در پہ تین دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ ہم کو سفیان نے خبر دی کہ ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 6687